ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے کے بعد حضرات ایک بار پھر نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے آج کے اس معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کیوں کر کرنی چاہیے اس پہ کلام چل رہا ہے آپ کی کال بھی شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حالت ہے تو ٹھیک ہے جی اللہ کا بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کی کوشش کی اور بہت عرصے بعد ملی ہے پہلے تو اپنے میاں کے لیے میں مطلب مسئلہ حل کرنے کے لیے کال کرتی تھی لیکن اب تو وہ دنیا میں ہی نہیں رہے پانچ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی میرا جو آپ کا یہ پروگرام ہے اس کے حساب سے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے اپنے ہسبینڈ کے جو نکاح میں تھی انہوں نے خود چھ شادیاں کی ہوئی تھی چھ شادیاں کی ہوئی تھی ہاں جی مطلب ابھی ایٹ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت ان کے نکاح میں تین ہیں میرے ساتھ جو ہے دو بڑی مسز ہیں ایک میرے پاس ہے اور ایک میرے اچھا مطلب ایٹ اے ٹائم تین بیویاں تھیں ہاں جی ایٹ اے ٹائم تو اب ان کے نکاح میں تین ہی ہے تو میں جو ہوں اس وقت مطلب میری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میری میری فیملی کو پتا ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں لیکن ان کی فیملی کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کی مسز ہوں ہاں، تو اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب ان کی فیملی میں مجھے میرا پتا چلا ظاہر ہے میں نے جنازے پہ جانا تھا یا جو بھی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ دو دفعہ ان کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا اور ہفتے کے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب پتا چلا ہے اب مجھے میں ظاہر ہے میری فیملی جو ہے میری امی ابو ان کے بھی آپس میں کلیش تھے جس کی وجہ سے میں نے مطلب شادی کر لی اچھا۔ جی، حالانکہ مجھے ساری صورتحال کا پتا تھا ٹھیک ہے بالکل صحیح تو اب میں جو ہے اب ان کی فیملی کو پتا چلا ہے مطلب کافی رشت ہے سارا کچھ تھا لیکن اب میں جھنجٹ سے بچوں یا میرا کوئی آسہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس بحاف پہ اپنے لیے کوئی حق کا مطالبہ کروں کیونکہ ان کی جو زیادہ پراپرٹی وہ آلریڈی بچوں کے نام ہے اچھا تو آپ کی اولادیں ہیں ہاں جی آپ کی اولادیں ہیں نہیں میری کوئی نہیں میرا ابھی دو ہزار سات جنوری میں نکاح ہوا تھا ان سے اچھا، اچھا، مطلب ریسنٹ تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں، ہاں، ہاں، اچھا مجھے یہ بتائیے ان کی فیملی میں آپ کی ہوئی ہے یعنی ان کے فیملی میں کو پتا ہے ظاہر میں گئی تھی کل بھی کروائے تھے اور ابھی دسویں میں بھی میں نے جانا ہے اتوار کو لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی مجھے مطلب پیچھے سے وہ ان کے ایک دوست ہیں جو نکاح میں بھی شامل تھے وہ لیکن مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ تم ان کی پریشانی میں مر جاؤ کوئی تمہاری پوزیشن تمہاری خراب ہو جائے کوئی بات ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن وہ مجھے بیس یہ لگتا ہے کہ وہ جائیداد وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں اس طرح تو اب میں اس معاملے میں میں کیا کروں اور جس طریقے کی سچویشن میرے ساتھ ہوئی ہے تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں اگر ٹھیک ہے پیسہ بھی ہو سب کچھ بھی ہو لیکن اگر بندہ اپنے جو ہے عورت کو تحفظ ہی نہیں دے سکتا بات میں ظاہر کسی ہر ایک نے جانا ہے تو میں اکثر میری ان سے اسی بات پہ لڑائیاں ہوتی تھیں کہ بھائی آپ نے گھر تو لیا آپ سارا کچھ افورڈ کر سکتے ہو مجھے کم سے کم گھر تو میرا دھونا تو وہ نہیں کیا تو میں تو اس وقت میں نہیں ہوں کہ مطلب بندہ جو ہے اچھا ان کی جو دو بیویاں ہیں وہ آلریڈی مطلب جو ہے اپنے تمام حقوق حاصل کر رہی ہیں یعنی ان کے بچے جو ہے تمام حق جو ہے وہ جو ہے وہ میرے پاس انہوں نے ابھی تین مہینے پہلے کی تھی اور وہ جو ان کی فرسٹ مسز تھی نا سیکنڈ مسز تھی ان کے تین بچے تھے وہ ان کو سنبھالنے کے لیے کی تھی بالکل صحیح اور آلریڈی جو میرے سے پہلے مسز تھی وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی میں کہ اچھا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انسیکیور ہو گئی مکمل طور پر بات کی جی بالکل اور وہ جو تھرڈ مسز تھی وہ بھی مطلب جو ابھی چھٹی جو ان کے نکاح میں تھیں وہ بھی اب اپنے گھر چلی گئی ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اس مدعے کو میں ضرور ڈسکس کروں گا اور یہ بہرحال ایک پہلو ہے جو دوسری تیسری شادیوں میں ہمارے سامنے آتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں بات کر رہی ہوں جاؤز سے ٹیکسس سے ہنا صاحب بات کر رہی ہیں فرمائیے مجھے کچھ آپ کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا ہے مجھے تین چار میرے سوال تھے اس بارے میں جو میں چاہوں گی کہ مولانا صاحب ذرا تھوڑی سی دلائل پیش کریں پلیز اب خدا خدا آپ کا آپ کے خدا اور رسول کا واسطہ ہے کہ آپ میری فون ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے دیکھیں میں اگر آپ کی بات اخلاقی تقاضوں کے مطابق ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا فون جو ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے اف کورس میں جنید بھائی میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میں اخلاق کے تقاضوں کے ساتھ ہی آپ سے بات کروں گی پلیز پلیز اوکے تو سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم چار شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کتنے پرسینٹ وہ مسلمان بھائی ہیں جو صرف بیوہ یا یتیم یا بے سہارا عورتوں سے جن کو ریلی میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ہوں کہ ان کو ایک یعنی سب بیوہ ایک عورت ہے کتنے پرسینٹ ہمارے مرد حضرات بیواؤں سے شادی کرتے ہیں آپ اچھا۔ اگر ان کی کوئی اسٹیٹسٹکس پیش کر سکیں جس طرح آپ نے بے تعداد لڑکیوں کی جو ہے اسٹیٹسٹکس پیش کی دوسرا میرا یہ کہ ہمارے مولوی حضرات جو ہے عورتوں کی مجھ کو لگتا ہے جس طرح آلموسٹ انسٹال کرتے ہیں اسی لیے کہ یہ صرف آپ کا پروگرام نہیں ہے میں نے دوسرے کئی موضوع حضرات سے یہی سنا ہے کہ اگر ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ارانیت کی طرف آ جاتی ہے یہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کتنے پرسینٹ ہماری خواتین ہیں جو کہ جب شادی نہیں ہوتی تو وہ ارانیت اور یہ جو جنسی تعلقات اس طرف آ جاتی ہیں مردوں کے اندر میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ دیکھا ہے کہ مردوں کی یہ زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں آپ اپنی بات مکمل کریں کچھ باتیں نہیں بھی آپ سے کرنی ہوں گی تیسرا میرا کوشچن یہ ہے آپ کو کہ جو ہے ایک عورت جو مسلمان ہے اس کو آلریڈی جو ہے آج کل کے دور میں لڑکی پڑھ رہی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس سے جو ہے اس سے جو ہے شادی کمپینین شپ کے لیے چاہیے اپنی سپورٹ کے لیے نہیں چاہیے I'm about the vast majority of the in the میرو انکم فیملی جس جس طرح کے لوگ ایک سے زیادہ بیویاں افورڈ کر سکتے ہیں وہ جن سے شادیاں کریں گے وہ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہیں انہیں کمپینین شپ کے لیے شادی کرنی ہے انہیں سپورٹ کے لیے اب لڑکیوں کو شادی نہیں کرنی ہوتی تو آپ پلیز اس کے اوپر کامنٹ کریں ٹھیک ہے اچھا آپ میری بات سنیں آپ لائن جی۔ پہ ہیں میرے ساتھ اس وقت جی ہاں آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ کتنے ایسے مرد ہیں جو بیواؤں سے یا مطلب یتیموں سے یا متعلقہ خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو تکمیل دینے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں میرا خیال میں شاید اگر آپ پانچ منٹ پہلے میرے کلیمز یا ڈسکشن یا میرے مقدمات سنتی تو اس کے اندر یہ بات جو ہے میں اسی کو ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں مینٹالٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ مینٹالٹی یہ ہے کہ ہم بیسکلی صرف اور صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں ہیں دوسری بات کہ عورت کبھی بھی ہم نے اس فورم سے اس پلیٹ فارم سے اس ایوان سے اس بات کو پروموٹ نہیں کیا کہ عورت کی اگر شادی نہ ہو تو وہ یعنی جی۔ کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی لڑکیوں خوبصورتی کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اچھا پڑا ہوا نہیں ہے وہ انف کماتی نہیں ہے اس وجہ سے لڑکیوں کی پاکستان میں شادیاں نہیں ہو رہی اس وجہ سے نہیں ہو رہی شادیاں کے جو ہے وہ بد کے ہیں اس وجہ سے شادیاں ان کی رکی ہوئی نہیں ہے کہ جو ہے ان کے اندر کوئی ایسا نسخ ہے ان کی اولاد نہیں ہو رہی یہ تو ہوئے بہت کم کیسز ہیں اس طرح کے میں میری بات تو سنیں آپ کے یہ تو بات آپ وہ کر رہی ہیں جس بات پہ میں سنتا ہوں مطلب اس پلیٹ فارم سے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ہمارے یہ پرابلم ہے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا جب تک بچی میں نہیں آئے گی میں کرتا ہوں میں آپ نے شاید میرے پروگرامز نہیں دیکھے بلکہ ایون استخارہ میں دیگر پروگرامز میں میں تو کرتا ہوں ان باتوں پر کہ ہمارے معاشرے میں یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے جب تک بچی جائز نہیں لائے گی جب تک بچی بہت خوبصورت نہیں ہوگی جب تک وہ پورا سیکس نہیں کر دے گی لڑکے کو تب تک اس کی شادی نہیں کی جائے گی لیکن وہ جو بات آپ کی تھی کہ جہاں پر اوریانیت کی میں بات ہے تو اس پلیٹ فارم سے کبھی نہیں کہا گیا کہ بچی کی شادی نہ ہو تو وہ یعنی اس کی طرف جائے گی ہم یہ کہہ رہے ہیں مولوی جس وہ مولوی انکل نے یہی کہا بھی کہ جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ چلی جاتی ہیں نہیں نہیں نہیں میں اس کنفیوژن کو دور کرتا ہوں لیکن واللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی کال آئی اور اگر ٹیکسیز کی فضاؤں سے مغرب کی فضاؤں سے اس طرح کی اپروچ موجود ہے تو میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ روشنی کی کرن باقی ہے بس اس کرن کو جو ہے وہ مزید پھیلانا ہے مزید روشنی قائم کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور آپ کے تمام سوالات پہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہوئی ڈاکٹر نازر یہ مجھے بتائیے آپ جیسا کہ سیٹس کی بات چونکہ آ گئی کیسے دیکھتے ہیں فگرس پوری دنیا کے اندر کیا ہیں یعنی خواتین جو بیٹھی ہیں مغرب کے اندر ریشیو کیا ہے مشرق کے اندر ریشیو کیا ہے اور یہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم دوسری شادی کی طرف نہیں جائیں گے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اس کے سب سے پہلے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی اور آج بھی آپ نے فیگر سنی کہ ایٹی سیون لاکھ ستاسی لاکھ خواتین تو صرف وہ ہیں جو صرف پاکستان کی فیگرز ہیں کہ جو اوور ایج ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہیں باقی دوسری فیگرس میں یہاں پر جو بیوائیں ہیں یا طلاق یافتہ ہیں ان میں سے بھی کچھ کی عمر ایسی ہے جو ابھی شادی ان کی ہو سکتی ہے جو بلو تھرٹی فائیو سے کہہ رہے ہم اب جہاں تک بات ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے یورپ میں اس کا ایک حل نکالا گیا کہ ایسی لڑکیاں یا ایسے لڑکے جن کے نہ پوری زندگی میں کبھی کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہوئی تو ان کے لیے ایسے کلپس قائم کیے گئے کہ وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈس کو ایک میٹنگ کراتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لیگل وے میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے اس میں وہ لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں کہ جن جو کبھی بھی کسی میل کے ساتھ نہیں رہی اچھا پاکستان کے حوالے سے میں جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو ستاسی لاکھ کا فیگر ہمارے سامنے ہے لکھنؤ میں ایک یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے اگر یہاں ایسے میرے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ کچھ خواتین نے یہاں تک دوسروں کو یعنی کہ انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں صرف شیلٹر فراہم کریں ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے آپ سے ہماری اس وقت ایج تھرٹی فائیو ہو بلکہ فورٹی ہو چکی ہے ہمیں صرف ایک نام چاہیے کہ کوئی ہمارا شوہر ہے اور کوئی ہسبینڈ ٹھیک ٹھیک لہٰذا وہی چاہتی ہے کہ صرف شیلٹر کے حد تک رہے گا کہ ہمیں کسی حق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ ایک گھر دے دیں اگر دے سکتے ہیں ادروائز اپنے گھر میں بھی رہ سکتی ہیں تو یہ تھا کہ اچھا مغرب میں صورت حال تو بڑی مختلف ہو چکی ہے وہاں ہاں۔ بڑی بدتر صورت حال ہے اس کو کیسے دیکھا آپ نے دیکھیں ایک تو مغرب میں دو صورت حال ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی مقامی خواتین نا وہ ظاہر ہے کہ وہاں شادی کا رواج تو نہیں ہے اتنا وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی گرل فرینڈ اور کس کا بوائے فرینڈ فی الحال وہ یہیں تک کی اسی حد تک ہیں ان میں ٹوینٹی فائیو پرسینٹ صرف شادیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میرے سامنے ہے کہ ابھی تو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمان لڑکیاں یا دوسری لڑکیاں دوسرے قوموں کی لڑکیاں جو کہ منتظر ہیں لیکن ایک نئی صورتحال جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں تیزی کے ساتھ یورپین لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں اور ان کی صورتحال میرے سامنے یہ ہے کہ Austria Germany France Holland Belgium Spain اور امریکہ ان سب کو اگر جمع کریں جو لڑکیوں کی آزاد ہے یہ تقریباً سیونٹی تھاؤزینڈ لڑکیاں منتظر ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکی ہیں اور اب کیا کیا جائے ٹھیک یعنی ان کا رشتہ جو ہے ہاں نہیں رہا اچھا یہاں پہ کوشچن ہاں۔ ریز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لڑکی جو اس وقت نئی مطلب مسلمان ہوئی ہے جی۔ اس اوبیسلی اس نے اپنی کمیونٹی کو چھوڑا اپنے جی۔ مذہب کو چھوڑا اپنے جی۔ نظریات کو چھوڑا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے مجھے ایکسپٹ کر لے اب پرابلم یہ ہوئی کہ وہ اپنی بیس کو چھوڑ کے مسلم معاشرے کی طرف آئی مسلم معاشرہ جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا ایکسپٹ تو کر رہا ہے لیکن شادی شادی کے بات ہے نا اچھا ہے یہ ایسا کہ ویسٹ میں زیادہ تر وہ پاکستانی یا مسلمان موجود ہیں جو اپنے ملکوں میں آلریڈی شادی شدہ ہیں ٹھیک بالکل صحیح اب وہ وہاں یا تو وہ یہی اسی آپشن پہ ہیں کہ دوسری شادی کریں وہ وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں اس کے لیے بھی تیار نہیں اچھا وہ لڑکیاں تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف اپنی کمیونٹی میں شامل کریں ایک شیلٹر مل جائے ایک شیلٹر مل جائے ایک شیلٹر آپ کی طرف ہمیں وہ حقوق نہیں چاہیے ہاں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے یہاں عدل کرنا ہے ٹھیک ہے ہم خود بلنٹ چل اس سے دستبردار ہوتی ہے ٹھیک بالکل صحیح تو اب یہ کہ لیکن باوجود اس کے وہ اسٹیٹس کو ہے یعنی وہ نہ ادھر وہ نہ ادھر کی رہی ہے نہ وہ ادھر کی رہی بالکل بیچ میں کھڑی ہے جی. اور ان کو کوئی مطلب جو ہے ان کا ساتھی نہیں ملتا ان منچاہ صرف شیلٹر دینے کے لیے اچھا، اچھا ملتا کیونکہ صاحب دیکھیں ہم وہاں سے بات کو جو ہے کنٹینیو کریں گے کہ جہاں پر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ عورتوں کا یہ کلیم ہے کہ مرد صرف اور صرف جو ہے اپنی نفسانی خواہش کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اچھا دیکھا یہ کیا جیسا کہ میری بہن رنا ٹیکسس سے کہہ رہی تھی بالکل صحیح بات ہے کہ آج ہم یہ فیکٹ پیش کریں کہ کتنی بیوائیں کتنی جو ہیں متعلقہ خواتین بیٹھی ہیں جو کہ فکر ہمارے پاس موجود ہم نے پیش کی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سوچ کے ساتھ کتنے مرد سامنے آ رہے ہیں مطلب یہ دیکھیں نا کہ وہ تو خوبصورتی کو دیکھ کے دوسری شادی کا آپشن ہے تو مال کو دیکھ کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں کتنے مرد ایسے ہیں مفتی صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ میں متعلقہ خواتین سے کروں گا بیواؤں سے کروں گا تاکہ ان کا فیوچر سیف ہو جائے کیسے دیکھتے ہیں اس کے ان کو خواتین سے جی ہاں پہلے سب سے بنیادی بات یہ جان لی جائے کہ قرآن حکیم نے عدل کی شرط تو لگائی ہے مگر یہ شرط نہیں لگائی کہ دوسری شادی لازمی طور پہ بیوا ہی سے کرنا یا مطلقہ ہی سے کرنا تو لہٰذا آپ اس پر زور مت دیں کہ ہی سے کی جائے تو دوسری شادی درست ورنہ غلط لیکن میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا نہ ہی کسی کی ذاتی رائے کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چار شادی کا حکم ہے یہ علماء نے نہیں بلکہ قرآن نے دیا ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے سن کی ہو من مینسائی مسنا ربا اب آپ بتائیں کہ کیا بحثیت مسلمان آپ اس آیت کی تلاوت چھوڑ سکتے ہیں یا قرآن کی کسی احکام کو آپ انکار کر سکتے ہیں یہ علماء نے نہیں کہا یہ قرآن نے کہا ہے اس میسج کو جس طرح قرآن کے باقی میسج پہلے علم حضرات کنوے کرتے ہیں بالکل اس طرح اس حکم کو بھی آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ مجھے بات بتائیے جی، ہاں، جی۔ بنیادی بات تو یہ تھی کہ یہ شرط نہیں لگائی جو شرط آپ زبردستی لگانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عورتوں سے شادی کرنے کے معاملے میں لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اس یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے یا نہیں خوبصورت ہے یا نہیں اس وجہ سے بھی کہ غریب ہے بعض عورتیں نکاح سے محروم ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی کہ یہ عورت جو ہے وہ حسین نہیں ہے بعض عورتیں نکاح سے محروم ہوتی ہیں مفتی صاحب آپ کی بات کٹ کے آگے بڑھتی ہے اور میں چاہوں گا اس پہ کلام کریں کہ پہلی بیوی والدین نے پسند کر لی تھی اور اس کی شکل جو ہے وہ کچھ بھری نہیں تھی اچھی نہیں تھی دل کو نہیں لباتی تھی تو دوسری شادی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ حسین جمیل میرا جو آئیڈیل ہے وہ مجھے مل جائے تو یہ بھی تو سوچ ہمارے معاشرے میں کیا فرمایا انسان آدمی جب شادی کرتا ہے تو چار چیزیں بنیادی طور پر سامنے ہوتی ہیں یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے یا اس کے نصب کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے اور دین جو ہے آپ نے کیا فرمایا کس کو پریشر کیا دین کو دین کو مال کو نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال دے یہ ہماری غلطی ہے اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اور اس تعلیمات کو ہم میں خود بجاتے خود چھ مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اسی کیو ٹی وی کے فورم پر یہ جو ظاہر شادی کی بات ہے یہ تو فرسٹ ٹائم یہ سیریز چلی ہے اس سے پہلے بھی بات جاری رکھتے ہیں اور دیکھیں جناب اس ایوان میں اب ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے کس ملک اور کس شہر سے کیا تاثرات آ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی، بہت خوشی کال ملا بہت ماشاء اللہ بہت اچھا موضوع چل رہا ایسی بہنیں بھی ہیں جنید بھائی کے جو معذور ہے ان کے بارے میں بھی آپ کچھ مسئلہ بتائیں تو بہتر ہے ان کی شادی کے حوالے سے کہ مرد ان سے کیوں شادی نہیں کرتے جی جی یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو بول نہیں سکتے ہاں۔ جو سن نہیں سکتے جو لملے جھولے ہوئے ان کے بارے میں اسپیشل لوگ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھی انتظام کہاں سے شادی کے لیے ہاں، ہاں، جی اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی بھائی جی میں جدا سے بول رہی ہوں جدا سے بات کر رہی ہوں جی۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی لیکن ایک بات مجھے آخری میں بتلاتی جائیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس معاشرے میں موجودہ معاشرے میں مرد کو ایک زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں جی ہاں کمی چاہیے اس لیے کہ موقع دے بہنوں کو ایسے خاندان میں خود اتنے اچھے لڑکے ہوئے جو پیسے والے ہیں وہ لوگ بھی دیکھ کے انجان ہو جاتے مطلب لوگ ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ کر بھی انجان ہو جاتے تو میں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جدہ سے کال کی تو جناب بات کو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیا کہ یہ بھی کہا کہ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انسان جب سوال کرتا ہے تو ہی بات پتا چلتی ہے کیا ہے حقیقت کیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ تو ہے اور اس پہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہونی بھی چاہیے ذہنوں کے دریچے جو ہے وہ کھلتے ہیں انہوں نے کہا یہ پرسپشن انہوں نے سنا ہوگا کسی سے کسی مطلب جو ہے وہ مولانا نے یہ بات کہی ہوگی کہ اگر بچوں کی شادی نہیں ہوگی تو وہ موریانی کی طرف چلی جائیں گی میرا خیال ہے کہ ہمارے تاثر کبھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ فحاشی پھیلتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کی طرف سے مرد پیش پیش ہوتے ہیں اور میں جب بات کر رہا تھا مردوں کے ریفرنس سے کر رہا تھا مگر تالی دہات سے بچتی ہے اس وقت مرد یا عورت کو ذمہ دار یا قصوروار ٹھہرانا مقصود نہیں ہے میں جب بات کر رہا تھا یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اس کو ہنگامی ضرورت کے تحت بھی مشروع کیا کہ بعض اوقات جیسے دستیج دیے کہ دنیا بھر میں آلریڈی یہ مسئلہ ہے کہ خواتین کی تعداد زائد ہے اور بے شمار خواتین نکاح سے محروم ہیں تو اس ہنگامی ضرورت کے تحت اگر شریعت نے اجازت دی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے میں نے پچھلے ہفتے آپ کو روس کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ انہوں نے تو اس کو قانونی طور پہ لازمی قرار دینے کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم دوسری شادی کروائے تاکہ معاشرے میں بے حیا مطلب کہ انہوں نے دیکھا کہ جنگ عظیم میں اتنے سارے ان کے مرد مر گئے تھے تو انہوں نے قانون کی حیثیت دے دی آج کا مسئلہ نہیں آپ انسان ہاں، رہے ہیں انسان کی تاریخ ہوتا ہے ہمیشہ سے انسانی معاشرے میں یہی مسئلہ جنسی مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے روی اور بے اترانی اور افراد اچھا، یہ بڑا پہلو ہے اور ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام مختار اٹلی سے اٹلی سے مختار صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی میرا سوال بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ لگاتار بات کریں لیڈیز کے اوپر عورت کے اوپر تو میرا آپ سے یہ بھی مسئلہ ہے جو یورپ کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے مرد حضرات جو دوست ہیں وہ تھرٹی فائیو اور فورٹی پہ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے شادی نہیں جا رہا ہے پرابلم کیا ہے ان کا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں جی تو اس لیے ان حضرات کو بھی ہی کرم آپ اس پروگرام کے ذریعے یہ سبق دیں یہ ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اگر والدین ان وہ لڑکی راضی نہیں ہے یا اس کے گھر والے راضی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھیں گے ایک اور دوسرا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو کل جمعے کا پروگرام ہے تو وہ پروگرام کچھ اس ٹاپک پہ ہے کہ انسان کے آزاد کے بارے میں خون کے پچھلے پروگرام خون کے بارے میں ہوا تھا تو اس پہ بڑا آپ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو لے کے اچھا مجھے ایک بات بتائیے ہاں، میں ہاں۔ اصل میں تھوڑا سا اسپیسیفک ہاں۔ ٹاپک پہ ہونا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا مختصراً بتائیے گا اٹلی کی کیا صورت حال ہے یعنی اگر اس معاشرے میں کیسے دیکھا جاتا ہے ایک سے زائد شادیوں کا جو تصور ہے اس کو آپ کس طرح سے اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا معاشرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کے ہاں۔ مطابق اس کی جو ہے نا صورتحال وہ غلط نہیں ہے وہ ہونا چاہیے دوسری شادی آدمی کر سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم اس نہ تو اس عورت کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو دوسری شادی کرنا ہاں۔ چاہتی ہے اور نہ اس مرد کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں چاہے وہ سب بھی رکھتا ہو ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس سہولیات ہو ہمیں یہ رجحان بنانا چاہیے ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے کہ وہ آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کس سوچ سے کر رہا ہے اچھا وہ مجھے ایک ایک بات بات آپ بھی یہ بات بتائیے کہ جب جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اوبیسلی وہاں پر پبز اور ڈسکوز اور بیئر بارز ایک کانسپٹ جو ہے بہت عام ہے تو وہاں اس معاشرے میں جب بچہ یا بچی ان پب سے نکل کر گھر پہ رات کو آتے ہیں پتہ نہیں وہ حریری پردوں کے پیچھے کیا کچھ کر کے آئے بہت آسانی سے ایکسپٹینس ہو جاتی ہے لیکن اگر وہی بچہ یہ کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو بہت حکارت کی نگاہ سے جیسا کہ آپ نے کہا دیکھا جاتا ہے تو یہ رویے ہمیں کہاں پر لے کر جائیں گے یہی ہے یہی تو میں اصل میں پرابلم آئے نا کہ ہمیں اپنے رویے جو ہے نا ہاں۔ ہمیں اپنے رویے وہ نہیں کرنے چاہیے ہمیں ہاں۔ اپنی سوچ کو کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایٹلیسٹ جوائن کیا السلام علیکم میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب اب دیکھیں ہم بات اس اس طرف لے کے چلتے ہیں کہ جہاں پر حقوق کی بات ہو رہی تھی ہاں۔ اس میں میں چاہوں گا جو پہلے وہ آپ کلام فرما لیں تو اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ مزید بات کو آگے ہاں بہن نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم شادی سپورٹ حاصل کرنے یا شیلٹر کے لیے نہیں ہاں۔ کرتے تو یہ بات درست ہے عام طور پہ اور میں نے بھی شادی کے جو مقاصد ذکر کیے اس میں یہ کہاں ذکر کیا شادی کا مقصد جو ہے باقاعدہ محبت محبت پیدا کرنا ہے ایک ازدواجی زندگی اور رشتہ تعلق قائم کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص شادی کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے کوئی آدمی تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس میں کہاں جہاں پہ کوئی اسپیشل جیسا کہ ہاں۔ خواتین کا تذکرہ آیا بیواؤں کا تذکرہ آیا متعلقہ خواتین کا تذکرہ آیا وہاں پہ کمپینین کی صورت میں اگر سپورٹو آدمی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے ہاں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نے مقاصد اس میں تو بیسکلی اس میں تو کمپینین کا تصور ہے سپورٹو کا مطلب تصور نہیں ہے برآب ناظرین یہ گفتگو اس ایوان میں چل رہی ہے اور کچھ آپ سوچیں گے کچھ ہم سوچیں گے ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے کے گزرات مائی ٹائم ٹرانسمیشن کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس سیوان میں ناظرین آپ جانتے ہیں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا اس موجودہ معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے دیکھتے ہیں جناب کہ اب دنیا کے کس خطے کس ملک اور کس شہر سے ہمیں کیا تاثرات آ رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کھوکر بول رہی ہوں سے جی جی کھوکر صاحب ہاں جی جی میں سجاد کھوکھر بول رہی ہوں جی، وزیر آباد سے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو اپنا ایک تو کوشچن یہ کر رہا تھا جب آپ کا زیرو نائن ہنڈریڈ آتا تھا یہ نمبر یہ اس کا جب مجھے دو منٹ میں نے کال کیا تو مجھے اس کا اچھا حضور یہ اس سے ہٹ کے پلیز وقت بہت کم ہے آپ کے تمام شکوے میں سنوں گا لیکن مجھے اس وقت ٹاپک سے اگر ریلیونٹ بات ہے تو پلیز بات کریں مجھے بہت خوشی ہوگی معاشرے میں جو لوگ مطلب جو تیرہ سال لڑکی کے اگر وہ اس کی مطلب دوسرا وہ اس کا خامد شادی کرنا چاہتا تو وہ کہتے ہیں یار یہ زنا کر لیں وہ بہتر تھا اس کے اوپر دوسری عورت نہیں لانی چاہیے تھی مطلب یہاں تک کہ ایک مرضی چیز کو جائز کو نجات نجائز نجات کو ترجیح دے دیتے ہیں اور دوسری بات عورت بھی یہ کلیم کر سکتی ہے اگر مرد اگر یہ ملٹی میرج شادی کرتے مطلب جیسے دوسرے تو ہم کیوں نہیں ملٹی میرج کر سکتے مطلب یہ اس طرح کی ایک ایسا کوشچن ہے کہ مطلب آپ اس کو معاشرتی لے اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ توازن کا ہے توازن کے حوالے سے بہت کلیم خواتین کا ہوتا ہے جیسے کہ ایک بہن نے یہاں تک کہا کہ میں اب انسیکیور ہو گئی ہوں جیسے کہ تیسری شادی تھی ان کی تو توازن بیسکلی کیسے پیدا ہو یعنی اگر حقوق کی ڈویزیبلٹی کی بات ہو تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ جی پہلی بیوی دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے استقلام کرتے ہیں ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بیٹا جنید وعلیکم السلام کیا حال ہے بیٹا اللہ کا بہت ہے ماجی آپ ٹھیک ہے ہاں، میں ٹھیک ہوں میری طرف سے کاری صاحب کو بھی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کو بھی اور صاحب کو بھی وعلیکم السلام ہاں، بیٹا میں آنٹی ہوں آپ کی جو جی آنٹی فرمائیے فرمائیے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھو بیٹا جو بوڑھی عورتیں ہیں مکھن ہاں۔ جو بیوہ عورتیں ہیں اور جو طلاق آتے ہیں ان کا جو نصیب ان کو مل گیا ٹھیک ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی غریب لڑکیاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں پچاس پچاس سال کی آپ کے ہمیشہ میں پروگرام دیکھتی ہوں اتنا اچھا موضوع آپ نے رکھا بیٹا تو دل خوش ہو گیا ٹھیک ہے اب مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں مدد اگر صاحب حیثیت ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ضرور بیٹا کرنی چاہیے اچھا حالانکہ میں خود ایک بیوہ عورت ہوں بارہ سال سے اپنے بچوں کو مصیبتوں سے پالا سب کچھ مجھے مجھے پتا پتا لیکن بیٹا مقصد میرا یہ صرف کہنے کا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں مرد ہیں اس قابل کہ ان کی شاید حیثیت ہیں اور شریف ہیں اور حق کریں وہ ان لڑکیوں سے کریں جو گھروں میں بیچاری جوان بیٹھی ہوئی ہیں پچاس پچاس سال چل چل سال کی ہو گئی ہیں ہمارے مولانا دعائیں کتنی یاد کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہو نا دو دلوں کا سہارا بالکل آپ میری ریگولر کالر ہیں ماجی اور مجھے پتا ہے آپ کی کال میں پنڈی سے بول رہی ہوں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ہاں تو بس مجھے یہی ہے کہ اگر ہونی چاہیے شادی اچھا ماجی ایک بات بتائیں مجھے دیکھیں آپ کو ہاں۔ ماشاء اللہ ماں ہے اور آپ نے ہاں۔ پوری عمر اپنی گزار دی ہے ہاں جی، میں صرف ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عورت جو ہے وہ عورت کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتی مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا مجھے حالت ہے اب میری بہنیں اگر سن رہی ہوں گی کوئی تو وہ برا نہ مانے اس چیز کو کہ یہ ایک انسان تنگ ذہن کے لوگ سوچتے ہیں سنا میرے دو بیٹے ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے جس وقت بھی شادی کریں گے اور الحمدللہ میں ان کو کہوں گی بیٹا اگر خدا نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے تو ایسی اور لڑکیوں سے شادی کرو گی ابھی ایک بہن کی کال آئی تھی محتاج دیکھیں مجھے کیا معاشرے میں ہو رہا ہے ہاں؟ آپ دیکھیں میں بیٹھی نہیں ہے ابھی بیٹھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنے بیٹوں کو خود اب مرنے سے پہلے حکم دے کے جاؤں گی کہ یہ میرا عہدہ اگر تم شاید حیثیت ہو کہ تو بیٹا ضرور کسی عورت سے ضرور شادی کرنا ہے غریب لڑکی سے جس کی عمر گزر رہی ہو ٹھیک ہے دیوا نے میں کو اپنا نصیب لے لیا جس طرح میں نے اپنا نصیب لیا ٹھیک ہے میں نے اپنی عمر بیٹا گزار دی ٹھیک ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو میری بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ضرور مرد اگر کوئی ہیں حیثیت تو وہ ان سے ضرور دو کیا تین کریں چار کریں اور کی جی، زندگی ایک آپ کی یہ باتیں واللہ شاید ہو سکتا ہے اس پورے پروگرام کا جو ہے نچوڑ بن جائیں کیونکہ آپ خاتون ہیں آپ ماں ہیں اور آپ نے جو گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاشرے میں اس سوچ کی بہت ضرورت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مرتبہ کر جاؤں گی کہ بیٹا جس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ حیثیت ہاں۔ کرے تو ضرور کیا کیا نام تم عمر کے کسی حصے میں بھی جاؤ آپ کا بہت طرف دیکھنا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مفتی صاحب حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے حقوق کیا ہے بنیادی طور پر فرمایا مکہ سے بہن نے اپنے درد کا اظہار کیا جو بتایا کہ دوسری شادی کی تھی اور ان کے شوہر نے ان کے حق ادا نہیں کیے اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے مردوں کی کوتاہی اور غلطی کا کہ شوق پورا کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے نہیں یہ ظلم ہے ظلم ہے پہلی بیوی کے ساتھ یا دوسری بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں حق ادا نہیں کرتے اور عام طور پہ مردوں کی جو کمزوری ہے یا کوتاہی ہے وہ یہی ہے یہ اگر عورتیں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں نا بعض شادی شدہ خاتون یہ بھی صحیح ہے کہ ایک نئی بیوی آتی ہے ادھر بھی رجحان ہو جاتی ہے یہ جاتی ہے ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے اور یہ ظلم ہے اس کی ممانعت شدید مطلب ایسا کیا شمع کا پروانہ بنانا کہ آدمی جو ہے وہ ایک عورت گئی تو دوسری کو شما بنا کے اس کے گیٹ گھوم رہا ہے دوسری گئی تو تیسرے کو شمع بنا کے اس کے گیٹ گھوم رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے کچھ حقوق بھی تو ہے وہ اچھا، اچھا، حقوق جو ہے جیسے کہ کال آئی کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ میرا ایک دوست ہے اس نے دوسری شادی کی بھی ہے جس کا سوٹ ایک بیوی کے لیے لاتا ہے دوسرا جو ہے اسی طرح کا لاتا ہے ایک جوتی لاتا ہے تو دوسری اسی طرح کی جوتی ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک جوتی جو ہے وہ ایک کے لیے لے کے آ رہا ہے اسی طرح کی دوسری جوتی لے کے آ رہا ہے اور اگر دوسری کے لیے نہیں لائے گا تو پھر اسے جوتیاں پڑتی ہیں تو پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہمارے یہاں حق برابر کیوں تقسیم نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ بات تو درست ہے کہ عدل کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہی ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے پریکٹیکلی اس کو پرفارم کر کے بتایا کہ کسی کی نہ کی ایک نمونہ پیش کیا ایسا کر سکتے ہو یعنی ہر ایک کے پاس وقت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے کس طرح آپ نے حق ادا کیا باقی یہ جو مسئلہ ہے جیسے وہ کہتے ہیں ایک ہی کلر کا کپڑا خریدا تو یہ ضروری نہیں ہے اگر دونوں کی اچھا۔ پسند الگ الگ ہے تو ان کو ان کی پسند اچھا، پیمانہ کیا یعنی ایک توازن نہ کیا جائے ظلم نہ کیا جائے کہ ایک کے پاس تو آپ ایک ایک ہفتہ رہے اور دوسری کے پاس جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے یا ایک کو آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا اور دوسری کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ظلم ہے جب آپ دس روپے ادھر خرچ کرتے ہو دس روپے یہاں بھی خرچ کرو وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں لیکن آپ یہ مساوات رکھو اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ ہے خلوت میں جتنا وقت آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارا آپ کو دوسری بیوی کے ساتھ بھی اتنا ہی وقت گزارنا ہوگا کیا یہ بھی حقوق میں شامل ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو باریاں مقرر کی تھی ایک دن ادھر رہتے تھے دوسرے ازواج کے پاس دوسرے دن تیسرے ازواج کے پاس تو ہر ایک کے پاس رہنا ایک الگ بات ہے باقی اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں مزید جو آپ تقاضے کہتے ہیں وہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے قرآن حکیم نے سورہ نصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں تمیر کل لل فتح ضرور کل معلّہ اللہ ایک کی طرف اتنا مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسرے کو بالکل معلق چھوڑ دو یہ ظلم ہے ٹھیک ہے یہ زیادتی ہے بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی اچھا بھائی نے سوال کیا کہ حق مہر پہلی بیوی سے معاف کروا دیا ہاں، ہاں۔ تو اب دوسری کو وہ اس کا حق تھا وہ ہاں۔ چاہے لے یا معاف کرے دوسری بیوی کو بھی اختیار ہے وہ معاف کر دے اور چاہے تو لے لے اگر دوسری بیوی حق میں لیتی ہے پہلی بیوی معاف کرتی ہے تو یہ دونوں کو سیکورٹی انسیکیورٹی اچھا، کے حوالے سے بات ہوئی بہت سی جگہوں پہ معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس شخص نے دوسری شادی کی یا تیسری کی یا چوتھی کی تو وہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ وہ دوست احباب کی نگاہ میں نہیں ہوتی بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری شادی ہو جاتی ہے بلکہ وہ برا جانتا ہے اس بات کو کیونکہ وہ جو اس کے گھر والے ہیں وہ اس بات کو برا جانتے ہیں کہ ہمارے بچے نے دوسری شادی کر لی جیسا کہ کالر نے کہا کہ وہ ضلع کر کے آ جائیں تو ایکسپٹینس ہے لیکن وہ اگر دوسری شادی کی بات کریں تو بہت حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا جیسے کہ بہن نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہ جو انسیکیور ہو گئی اس کو کیسے دیکھتی ہے شریف ہاں دیکھیے شادی کا جہاں تک تعلق ہے نا جس کو ہم ایک خوشی کا تصور بھی دیتے ہیں تو اس خوشی سے اپنے گھر والوں کو محروم کرنا یا بے خبر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے ہمارے یہاں پہ بعض اوقات ڈر کے مارے چھپ کے دوسری شادی کی جاتی ہے اور گھر والوں کو نہیں بتاتے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چھپ کے شادی کرنا آسان ہے نبھانا مشکل ہے اور اوپنلی آپ بتا کے جب شادی کریں گے تو ابتدان دشواری ہوگی لیکن آگے کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوں گے اب یہ بہن نے جو ذکر کیا ابھی جو ایک مسئلہ ان کا یہی مسئلہ تھا چھ شادیاں ان کے شوہر نے کی بیک وقت تین شادی اور انہوں نے حق کو ادا نہیں کیا تو اب کیا کریں بہرحال یہ چیز تو ہے کہ اعلانیہ نکاح کرنے کو بھی سنت قرار کرائے مختصر میں چاہوں دو جملوں میں وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس میں ایک اور توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ ایک تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم دو ویک سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایٹی سیون ستاسی لاکھ لڑکیاں جو اوور ایج ہو رہی ہیں ایک تو ان کا مسئلہ حل کرنا وہ اس صورت میں ہوگا کہ کوئی شادی شدہ آلریڈی جو ہے وہ ان سے بھی شادی کر لے ایک اور فگر ہمارے سامنے ایک کروڑ ان لڑکیوں کی ہے جو ابھی منتظر ہیں اور بلو ان کی عمر ہے ان کی فکر ہمیں ابھی سے کرنی ہے مطلب ان والدین سے مخاطب ہوں جو جن کے پاس اس ایج تک کی لڑکیاں موجود ہیں کہ بجائے وہ اوور ایج میں شامل ہو جائیں اس سے پہلے پہلے ان کے انتظامات بھی کریں اور میرے تجربہ یہ بات آئی ہے کہ بعض اوقات رشتے آتے ہیں وہ گھر میں چار گروپ بن جاتے ہیں یا دو گروپ بن جاتے ہیں ایک کے سامنے رشتہ آ رہا ہے دوسرے کے نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ان چیزوں سے اب اوائڈ کیا جائے اور جو بھی پہلا رشتہ آ جائے اور وہ سوٹیبل بھی ہو اس کو مادی طور پر یا دنیاوی طور پر تشنی کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی لڑکیوں کے جو ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے عمر صاحب ان شاء اللہ میں آپ سناتے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے ناظرین بات یہ ہے کہ آج کا یہ موضوع پھر تشنا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے ایک سے زائد شادیوں کا تصور اس معاشرے میں کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے یہ میں نہیں جانتا یہ ممکن ہے آپ بھی نہیں جان سکے ہوں یہ ممکن ہے دنیا میں تمام دیکھنے والے جو ہمارے اس ایوان سے آج وابستہ تھے شاید وہ جان بھی سکے ہوں شاید وہ نہ جان بھی سکے ہوں لیکن جاننے اور نہ جاننے کے درمیان ناظرین ایک بات ہے اور وہ بات ہے آپ کے اپنے دل کی پکار آپ کے اپنے دل جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی سادگی ہوا کرتی ہے بڑی لطافت ہوا کرتی ہے بڑی پاکیزگی ہوا کرتی ہے اس کے اندر ایک پکار ہے اور وہ پکار آپ کو پکار پکار کے ایک بات کہتی ہے کہ اس پکار کو سننے کہ جس پکار کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اس میں تمام تر کردار ہمارا اپنا ہی ہے بہت سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ بچیوں کی تربیت صحیح طور سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچیاں جب بڑی ہو کر ایک دہلیز سے دوسری دہلیز میں قدم رکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر اگر جا کر کسی دیر بار میں کسی پب میں کسی ڈسکو میں زنا کر کے آ جائے بدکاری کر کے آ جائے تو میں اسے شاید کچھ کہہ کر معاف کر دوں گی لیکن اگر وہ یہ کہے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو میں کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کروں گی ناظرین یہ تربیت کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ تربیت کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہم اگر کسی شخص کو دوسری شادی کا کہتے ہوئے سن لیں تو ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نفسانی خواہشات کا اثیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تربیت کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے ناظرین کہ جس معاشرے کے اندر اسلام کے ترانے گونجتے ہیں جس معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کی بات کی جاتی ہے اسی معاشرے کے اندر ہم اگر بدکاری کر لیں تو ہمارے یہاں تسلیم ہر بات کو کر لیا جاتا ہے لیکن اس معاشرے کے اندر اگر حلال کام کی بات کی جائے تو وہ معاشرہ اس بات کو بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے بہت ہیچ نگاہوں سے دیکھتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ اسی معاشرے کے اندر بہت سی ایسی بیٹیاں ہیں جو عمر گزرنے کی وجہ سے رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر والدین کی غلطی نہیں ہے والدین کی غلطی ہے کہ جنہوں نے رشتہ در رشتہ در رشتہ دیکھ دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو جوانی کی دلیل سے نکال کر بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے پر مجبور کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی تو ذرا سوچیے کہ مردوں کی کمی ہے عورتوں کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پر وہ بچیاں اپنی عمر گزارنے کے بعد اپنے رشتوں کی منتظر ہیں اور ان کے رشتے نہیں آتے اس معاشرے کے اندر ناظرین وہ بچیاں بیویاں بھی موجود ہیں جو بہت چھوٹی سی عمر کے اندر متعلقہ ہو گئی ہیں بہت چھوٹی سی عمر کے اندر جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں ان بچیوں کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ معاشرہ تو انہیں بڑی ہی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور بہت ہی عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے بلکہ انہیں ریجیکٹ کر کر معاشرے کا ایک ناکارہ حصہ بنا کر گھر کے کسی کونے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے منہوس ہے یہ متعلقہ ہے یہ بیوہ ہے یہ اب اگر کسی گھر میں جائے گی تو اس گھر کے آنگن کو برباد کر کے رکھ دے گی وہ بچیاں ناظرین کہاں پر جائیں گی وہ کس سے سوال کریں گی وہ کس سے کہیں گی کہ ہماری ابھی پوری کی پوری عمر پڑی ہے ہم تو نوجوانی میں اور جوانی کے اندر جو ہے وہ بیوہ ہو چکے ہیں متعلقہ ہو چکے ہیں وہ انتظار کرتی ہیں ان رشتوں کا کہ جو رشتے آئیں اور آ کر ان کو بیاہ کر لے جائیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ہماری بچی بیوہ ہونے کے باوجود متعلقہ ہونے کے باوجود ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے آنگن کے کسی کونے میں پڑی رہے لیکن اگر اس بچی کے لیے کسی مرد کا رشتہ آ جائے جو پہلے سے شادی شدہ ہو تو ہم اس بات کو بہت مایوب جانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل کنوارا لڑکا چاہیے جو ہماری بچی کو بیاہ کر لے کے جائے خدا را اپنے ذہن کو تبدیل کریں خدا را یہ سوچیں کہ شریعت نے جو قانون وضع کیا ہے اگر ہم اس قانون کی پاسداری صحیح طور سے کریں میں مانتا ہوں ناظرین کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ کسی شخص کی اگر ایک سے سے زائد یعنی دو دو تین تین سے چار بیویاں ہوں اور اگر وہ حقوق میں توازن قائم نہ کرے تو کے روز اس طرح سے آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے لیکن اگر توازن قائم ہو جائے اور بشری تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایک حقوق کی پاسداری صحیح طور سے کی جائے اور معاشرے کے اندر ان تمام جو پریشانیوں کا احاطہ کر کر اس مسئلے کو دیکھا جائے جس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں تو واللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور یہ اس معاشرے کو بدکاری سے نکالنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہوگا اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ہاں ہونا سر اللہ حافظ جناب کوئی سلی کا ہے کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا قدم ہے آقا یہ سب تمہارا قدم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کسی کو رات کیوں اٹھا خدا نما ہے جمال حسین مدی ہے تمہارا قدم ہے آقا آتا میں اس قدم کے کہاں قابل میں اس قدم کے کہاں قابل حضور کی بری ہے میں اس قدم کے کہاں تب حضور کیب